حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس وقت لیان کی آیت اتری تھی جو عورت کسی قوم میں ایسے بچے کو داخل کر دے جو ان میں سے نہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور جو آدمی اپنے بچے کا ضد یا شک و شبہ سے انکار کر دے جبکہ بچہ اسے پیار سے دیکھ رہا ہو اللہ تعالیٰ اسے منہ موڑ لے گا اور قیامت کے دن اسے اگلے پچھلے سب لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو گیارہ